بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے سامنے ایک بار پھر فخر لودی اور ہم جو سبجیکٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں سبجیکٹ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ اور ہمارا آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر سکسٹین اس لیکچر نمبر سکسٹین پہ بات کرنے سے پہلے آج کے موضوعات پہ بات کرنے سے پہلے آئیے چلتے ہیں ذرا پچھلے لیکچر کو ایک بار دوہرا لیں تاکہ ہم اپنی بات کو آگے جاری رکھ سکیں سو so, یہ ریکیپ ریکیپ uh, پچھلے لیکچر میں ہم نے تین چار چیزوں کا ڈسکشن کی تھی تین چار چیزوں پر ہم نے گفتگو کی تھی ایکچولی ہماری ساری گفتگو جو اس سے پچھلے لیکچر سے چل رہی ہے basically we are trying to come up with methods and methodologies for object models how to derive good object model یہ آبجیکٹ ماڈلنگ جو ہے یہ کیا چیز ہے اس میں ہم یہ کرتے یہ ہیں کہ اپنے جو سسٹم میں جو آبجیکٹس ہمارے پاس ہوں گے we try to identify those objects اور ان آبجیکٹس کی ہم پراپرٹیز اور ان کا بیہیویئر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وی ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ ان آبجیکٹس کا کن دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ انٹریکشن ہے اور وہ انٹریکشن کس طریقے سے ہے تو یہی سارا سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا جو ہم اسٹیٹک ماڈل uh, کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت صرف آبجیکٹ ماڈل کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ آگے چل کے ڈائنامک بہیویئر uh, کی بات بھی کریں گے لیکن اس وقت ہم صرف اسٹیٹک پکچر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں کون کون سے آبجیکٹس ہیں کون سی کلاسز ہیں اور وہ کس طریقے سے آپس میں ریلیٹڈ ہیں تو ان کلاسز کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جس پہ ہم بات پچھلی بار ہم نے کی تھی وہ تھی کلاسیفکیشن یعنی کہ آبجیکٹس جب ہم اپنے سسٹم میں ڈھونڈتے ہیں کسی بھی طریقے سے چاہے وہ ایبٹ کا میتھڈ ہو یا کوئی اور میتھڈ ہو بوچ کا میتھڈ ہو او ایم ٹی ہو یا کوڈ کا میتھڈ ہو کسی بھی طریقے سے ہم جب آبجیکٹس ڈھونڈتے ہیں so once we identify those objects then we have to sort of put them in categories جب ان کیٹیگریز میں ہم آبجیکٹس کو ڈال لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کون کون سی کلاسز ہمارے سسٹم میں ہیں اور پھر وہ کون سا آبجیکٹ کس کلاس سے بلانگ کرتا ہے یہ جو ہم کلاسیفکیشن کی ہم نے بات کی تو پچھلی بار آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے جو گفتگو کی تھی کہ آبجیکٹس کی اچھی کلاسیفکیشن کے لیے ہمیں ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ ان آبجیکٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اس کا انالیسس کرنے کے لیے ہمیں کھلے ذہن کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر ڈفرینٹ اینگل سے جس اینگل سے بھی آپ دیکھ سکیں اگر آپ اس آبجیکٹس کو آپ جو آپ کے سسٹم میں ہیں ان کو آپ انالائز کریں گے تو آپ بہتر کلاسیفیکیشن آپ ان کی کر سکتے ہیں اور تین بیسک طریقے ہیں کلاسیفیکیشن کرنے کی یا تین بیسک اینگلس ہیں جن سے آپ آبجیکٹس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ data driven property driven and behaviour driven data driven behaviour driven and responsibility driven یہ تین چیزیں جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈیٹا کون سا ہے اس کے اوپر کون سی اس پہ کیا ہے یا اس کا بہیویئر کس طریقے سے ہے جب آپ اپنے آبجیکٹس کو ان ڈفرنٹ اینگل سے آپ اینالائز کریں گے تو پھر آپ کو سملیرٹیز نظر آئیں گی ڈفرینٹ آبجیکٹس میں جو بظاہر دیکھنے میں آپ کو سملیرٹی نظر نہ آئے ہم نے پچھلی بار ایگزامپل دی تھی ایک گھوڑے اور ٹرک کی بظاہر اس میں کوئی سملیرٹی نظر نہیں آتی لیکن اگر ہم اس کی رسپانسبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں انفارمیشن مینٹین کرنی ہے جو کمیونیکیشن کے لیے یا ذرائع نقل و حمل کے طور پہ استعمال کیے جا سکیں تو اس میں یہ گھوڑا اور ٹرک شاید وہ ایک ہی کیٹیگری میں آپ ڈال سکتے ہیں کلاسیفیکیشن کی بات کرنے کے بعد جو دوسری بات ہم نے دیکھی تھی وہ تھی کہ یہ یو ایم ایل میں آبجیکٹ ماڈل کس طریقے سے بنایا جاتا ہے یہ نوٹیشن جو ہے مختلف آبجیکٹس اور کلاسز جو ہیں کلاسز اس میں کیسے ریپرزینٹ کی جاتی ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ کلاس میں تین اس کے حصے ہوتے ہیں جس میں کلاس کا نام اس کے ایٹریبیوٹس اور اس کی فنکشنلٹی لکھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مختلف طرح کی جو لائنز جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ کلاسز کی آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے تو جو ایروز جو ہیں وہ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یہ جو سپر کلاس سے یہ ڈیرائیو کلاس ہے جس طرف ایرو جا رہا ہو وہ سپر کلاس ہے اور جو دوسری سائڈ ہے اس کا بیک اینڈ جو ہے وہ اس کی ڈیرائیو کلاس ہے اگر ایک اسٹریٹ لائن ہے تو وہ ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے اگر ایسی لائن ہے جس کے ایک اینڈ پہ ڈائمنڈ ہے تو وہ ایگریگیشن یا کمپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے ایگریگیشن اگر وہ ہالو آپ کا ڈائمنڈ ہوگا اور کمپوزیشن اگر وہ آپ کا ڈائمنڈ فیلڈ ہوگا تو اس طریقے سے یہ یو ایم ایل میں آبجیکٹ ماڈل کو ریپرزینٹ اس طریقے سے کیا جاتا ہے اس نوٹیشن کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آبجیکٹ ماڈل جب آپ کا بن گیا تو آبجیکٹ ماڈل کو آپ کیسے ایویلویٹ کر سکتے ہیں یا آپ کی کلاسز یا آبجیکٹس آپ کے سسٹم میں آپ نے ڈسکور کیے ہیں اور بنائے ہیں ان کو آپ ان کو جانچ کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا آبجیکٹ ماڈل ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے یہ کیا چیز ہے تو اس سلسلے میں ہم نے ایویلویشن کی بات کی تھی کس طریقے سے اپنے آبجیکٹ ماڈل کو یا اپنی کلاسز کو آپ کیسے ایویلویٹ کر سکتے ہیں جو بیسک پرنسپل جو ہمارے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ دو ہیں کہ آپ کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں کپلنگ کم ہو اور سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں کوہیجن زیادہ ہو تو کپلنگ اینڈ کوہیجن یہ آپ کے سسٹم کی کوالٹی کو آپ کے ماڈل کی آپ کے ڈیزائن کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے دو پیرامیٹرز ہیں کم کپلنگ اور زیادہ کوہیجن اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ایک بہت عام طور پہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے سسٹم میں وہ یہ ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ نہیں ہوتی فنکشن اورینٹیڈ سے آبجیکٹ اور اپروچ ہے فنکشن وہ اپروچ ہے جس میں سسٹم کو ڈیکمپوز کیا جاتا ہے as a set of function جبکہ آبجیکٹ اور اپروچ ہے جس میں سسٹم کو ڈیکمپوز کیا جاتا ہے as a set of objects یہ فنکشن اورینٹیڈ اینڈ آبجیکٹ اور دو چیزیں جو ہیں اس میں کپلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ بیسکلی جو فنکشن اورینٹیڈ اپروچ ہے اس میں کپلنگ بڑھ جانے کے چانسز اس لیے ہوتے ہیں کہ غلطی آسانی سے ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو انفارمیشن کا فلو ہے وہ ایک طرف ہے فنکشن سے ڈیٹا کی طرف ہے ڈیٹا سے فنکشن کی طرف آپ کو نہیں پتا تو اگر آپ کی many to many relationship ہے بٹوین فنکشن اینڈ ڈیٹا تو اگر جب بھی آپ ڈیٹا میں کوئی آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے تو اس وقت آپ کو یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ڈیٹا کون کون سے فنکشنز میں چینج ہو رہا ہے since the functionality scattered all over اور اس وقت آپ کی سسٹم کو مینٹین eh, کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آبجیکٹ میں کیونکہ فنکشن اور ڈیٹا کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا رکھ دیا جاتا ہے ریلیٹڈ فنکشنلٹی اور ڈیٹا ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے اس وجہ سے اگر کوئی چینج آپ کو فنکشن میں یا ڈیٹا میں کرنی پڑے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کس جگہ پہ چینج کرنی ہے اور اس وجہ سے اس کی مینٹننس زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور یہی ایک مین ڈفرینس ہوتا ہے آگے چل کے آپ کو مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے یا کاسٹ کے حوالے سے کہ آبجیکٹ اور سسٹم میں اوور آل سسٹم کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ کم ہو جاتی ہے جب ہم جب پروڈکشن میں چلے جاتے ہیں ایویلیشن کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کپلنگ کی پچھلی بار کپلنگ میں تین چار چیزیں ہم نے دیکھی تھیں ہم نے کہا تھا کہ کپلنگ کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے جو ڈیٹا جہاں پر مختلف فنکشنلٹیز اور سیٹ آف فنکشنز اگر ڈیٹا کو ایکسس کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ ڈیٹا اس میں کامن ہے یا شیئر ہو رہا ہے تو وہاں پر کپلنگ بڑھ جاتی ہے تو اس کو کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو شیئر ڈیٹا ہو اس ڈیٹے کو آپ الگ کر دیں اس کے اوپر سیٹ آف فنکشن جو صرف اس ڈیٹے کو ایکسیس کر رہے ہوں یا اس ڈیٹے کو مینیپولیٹ کر رہے ہوں صرف ان کو استعمال کیا جائے ان کے لیے وہ ڈیفائن کیا جائے اور اگر کسی سسٹم کے دوسرے حصے نے ان ڈیٹا کو استعمال کرنا ہے تو وہ ان فنکشنز کے تھرو اس ڈیٹا کو استعمال کرے یا اس ڈیٹا کو ایکسیس کرے بجائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹلی اس پہ جائے اس سے آپ کی اوور آل مینٹیننس اور کاسٹ اور کپلنگ جو ہے وہ کپلنگ کم ہو جائے گی مینٹننس آپ اس کی آسان ہو جائے گی جو سسٹم کی مینٹننس کے حوالے سے آبجیکٹ یا ویسے ہی ادر وائز ہم نے ایک جو حوالے سے بات کی تھی اس میں دو پیرامیٹرز تھے ایک تھا کپلنگ اور دوسرا تھا کوہیجن کپلنگ کا تو ہم نے پچھلے لیکچر میں ذکر کر دیا کوہیجن کا ہم اس لیکچر میں ذکر کریں گے اور اس سے بات آگے کو بڑھائیں گے ونس اگین جو چیز آپ کو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سسٹم اگر اچھا ڈیزائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم میں کپلنگ کم ہوگی اور کوہیجن زیادہ ہوگی اور آپ نے اپنے سسٹم کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ کی کوہیجن آپ کی کلاسز کی آپ کے آبجیکٹس کی کوہیجن زیادہ ہو وہ آبجیکٹس اور کلاسز ہائیلی کوہیسو ہوں یہ آبجیکٹس اور کلاسز کیسے زیادہ کوہیسو بنائے جا سکتے ہیں اور کیسے ہم جج کریں کہ کون اے گیون آبجیکٹ اور کلاس از اٹ کوہیسو اور ناٹ تو آئیے چلتے ہیں ذرا اس کو کوہیجن کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں کوہیجن کیا چیز ہے کوہیجن یہ میں بھی آپ کے سامنے ایگزامپل سے اس چیز کو زیادہ ایکسپلین کروں گا بیسکلی آئیڈیا یہ تھا آئیڈیا یہ ہے کوہیجن کا کہ جو سیٹ آف فنکشنلٹی جو ایک آبجیکٹ کو ایک ڈیٹے کو جو اس آبجیکٹ کے اندر اسٹورڈ ہے یا جس ڈیٹے کو وہ آبجیکٹ مینٹین کر رہا ہے وہ سیٹ آف فنکشنلٹی جو ہے وہ اس ڈیٹے کے ساتھ ہی اس میں اسٹور کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا سسٹم کوہیسو ہے یا آپ کے کلاسز کوہیسو ہیں تو جو آپ کا ڈیٹا اور آپ کا جو فنکشنلٹی ہے وہ they should be related to each other جو اس آبجیکٹ کے اندر رکھا ہوا ہے اور اگر آپ کو اس میں کچھ ایسی پارٹیشن سی نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک گروپ آف ڈیٹا ہے یہ دوسرا گروپ آف ڈیٹا ہے یہ ایک سیٹ آف فنکشنلٹی ہے یہ دوسری سیٹ آف فنکشنلٹی ہے جن کا آپس میں اتنا زیادہ تعلق بنتا نہیں ہے تو وہ آبجیکٹ ایک کوہیسو آبجیکٹ نہیں ہوگا تو آئیے چلتے ہیں یہ ذرا سلائڈ دیکھتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو یہ چیز ایکسپلین کروں گا یہ اس کو جانچنے کی کہ کوئی کلاس کوہیسو ہے کہ نہیں ہے جس طریقے سے میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپ اس چیز پہ نظر رکھیں کسی کلاس میں کہ اس کلاس میں جو سیٹ آف فنکشنلٹی ہے وہ کون سے ڈیٹے کو ایکسیس کر رہی ہے کون سے ڈیٹے کو مینیپولیٹ کر رہی ہے اور اس فنکشنلٹی کا آپس میں تعلق ہے کہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پارٹیشن تو نظر نہیں آ رہی تو یہ جو آپ کے سامنے یہ کلاس ایکس ایک ونس اگین این ایبسٹریکشن ایک کلاس کی دکھائی گئی ہے اس کے چار فنکشنز ہیں F one F two F three and F four اور یہ جو F one and F two ہیں یہ اس کے اندر یہ جو آپ کو کلرڈ ایریا جو نظر آ رہا ہے یہ اس کا ڈیٹا ہے جو اس کلاس میں مینٹین کیا جا رہا ہے یا جو جس ڈیٹے کو اس کلاس یہ کلاس مینٹین کرے گی تو یہ ایف ون اور ایف ٹو یہ ایک سیٹ آف ڈیٹے کو ایکسس کر رہے ہیں اور اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں جبکہ F three and F four یہ دوسرے سیٹ آف ڈیٹے کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں تو اگر اس طرح کی سچویشن آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلاس کوہیسو کلاس نہیں ہے یہ ایسی کلاس ہے جس کو دو کلاسز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں دو سیٹس آف ڈیٹا ہیں اور دو سیٹس آف فنکشنلٹی ہے پہلا سیٹ فنکشنلٹی کا ایک سیٹ آف ڈیٹے کو ایکسس کر رہا ہے اور دوسرا سیٹ فنکشنلٹی کا دوسرے سیٹ آف ڈیٹے کو ایکسس کر رہا ہے تو اگر اس کلاس ایکس کو یہ دو کلاسز ایکس ون اور ایکس ٹو یہ جو آپ کے سامنے دکھائی جا رہی ہیں ان میں بریک کر دیا جائے تو یہ دونوں کلاسز بنسبت کے پہلی کلاس ایکس کے یہ دونوں کلاسز زیادہ کوہیسو ہیں کیونکہ اس میں فنکشنلٹی جو ہے وہ اس ڈیٹا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ساری کی ساری فنکشنلٹی اور سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپس میں ریلیٹڈ ہے اور that's why these two classes are better than the first class اور یہ زیادہ آسان ہوگی اس کو مینٹین کرنا یہ جو کوہیژن جو ہے یہ اصل میں کیا چیز کیا ہے کہ اگر جب آپ نے یہ ابھی دیکھی ایگزامپل جس میں ایک کلاس تھی جس میں دو سیٹس آف فنکشنلٹیز اور دو سیٹس آف ڈیٹا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کلاس کو زیادہ کمپلیکس بنا دیا ہے یہ کلاس ایک سے زیادہ ایبسٹریکشن کو کیپچر کر رہی ہے ایک سے زیادہ ایک جو ڈیٹا جو اور فنکشنلٹی ہے وہ ایک ایبسٹریکشن کی طرف دلیل دے رہی ہے اور اس کی نشاندہی کر رہی ہے تو اگر اس میں زیادہ ایبسٹریکشن زیادہ سیٹس آف ڈیٹا اور زیادہ سیٹس آف فنکشنلٹی آپ بیچ میں ڈالے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ کمپلیکس ہوتا جائے گا اور اس کلاس کی اپنی کمپلیکسٹی بہت بڑھ جائے گی اور اس وجہ سے یہ اگر آپ اپنی کلاسز ایسے ڈیزائن کرتے ہیں جو ہائیلی کوہیسو ہیں تو وہ ان کی کمپلیکسٹی کیونکہ کم رہے گی تو اس لیے وہ زیادہ آسانی سے اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے زیادہ آسانی سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے زیادہ آسانی سے اس میں چینج لے کے آئی جا سکتی ہے کلاسز کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں جو فنکشنلٹی اور بیہیویئر کی اور ڈیٹا کی ہم بات کر رہے ہیں تو بعض اوقات کلاسز ڈیزائن کرنے میں کچھ تھوڑی سی احتیاط نہیں برتی جاتی اور بہت زیادہ فنکشنز دے دیے جاتے ہیں ایکسٹرنل یوزرز کو اور پھر جب ان فنکشنز کو جب جب ایک حد سے زیادہ ہو جائیں تو اس کو مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے یوزر کے لیے اس کو یوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس میں چینج لے کے آنی مشکل ہو جاتی ہے یہ جو پبلک انٹرفیس ہے یہ وہ والا انٹرفیس ہے جو ایک کلاس جو ہے دو دوسری کلاسز کو اپنی جو انٹرنل جو اسٹیٹ ہے اس کو مینیپولیٹ کرنے کی جو ایکسیس جس طریقے سے فراہم کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی انٹرفیس کے ذریعے سے دوسری کلاسز نے یا جو جس نے اپلیکیشن لکھنی ہے اس نے اس کلاس کو یوز کرنا ہے اور اس نے اسی انٹرفیس کے ذریعے اپنی فنکشنلٹی کو پورا پرووائڈ کرنا ہے یہ فنکشنلٹی جو ہے یہ پبلک انٹرفیس کے تھرو جو آ رہی ہے اگر آپ اس کو سمپل رکھیں گے اس پروٹوکال کو سمپل رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہوگا اگر یہ زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی تو ہر ایک کے لیے اس کو استعمال کرنا سمجھنا مشکل ہوگا تو اس کی ایک ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ کیسے پبلک انٹرفیس کے ذریعے کس کو آپ کیسے چھوٹا کر سکتے ہیں اور یہ کیسے اس کو یہ زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں جی یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے اس ایگزامپل میں یہ ایک کلاس کے دو میتھڈس دکھائے گئے ہیں پہلا میتھڈ جو ہے سیٹ منیمم ویلیو اور اس میں یہ ایک ویلیو انٹیجر ویلیو اس کو انپٹ کے طور پہ دی جاتی ہے اور یہ ویلیو اس کی انٹرنلی آپ کلاس میں یوز کریں گے اس کی لمٹ جو لوور لمٹ ہے سیٹ کرنے کے لیے جو بھی یعنی کہ ابھی آپ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کلاس کر کے رہی ہے لیکن this is just one method جو اس کلاس میں پرووائڈ کیا جا رہا ہے تو ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس میں اس کی اپر اینڈ لوور لمٹس ہم بتا رہے ہیں کہ لوور اس کی منیمم ویلیو کیا ہوگی اور میکسیمم ویلیو کیا ہوگی تو یہ یہ دو سیٹس آف میتھڈز ہیں پہلا منیمم ویلیو کا اور دوسرا میکسیمم ویلیو کا بظاہر دیکھنے میں ان میں کوئی حرج نہیں لگتا کوئی ایسی چیز نہیں لگتی کہ یہ کوئی خرابی ہے ان میتھڈز میں اور بے شمار اوقات جو کلاسز لکھی جاتی ہیں ان میں اس طریقے سے میتھڈز لکھ دیے جاتے ہیں لیکن اگر اس کو ذرا تھوڑا سا اینالائز کریں تو ایک ہی میتھڈ میں یہ دونوں فنکشنلٹی دی جا سکتی ہیں اور وہ کچھ میتھڈ اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے یہ میتھڈ اب نیا میتھڈ بن گیا جو پہلے دو میتھڈ کی جگہ یہ ان کو اس ایک میتھڈ سے ریپلیس کر دیا اور اس ایک میتھڈ میں یہ جس کا نام ہے set instead of saying set minimum value and set maximum value دو الگ الگ چیزیں وی سے سیٹ لمٹس اور اس میں ہم اس کو دو ویلوز ان پٹ کے طور پہ دے دیتے ہیں ایک منیمم ویلو اور دوسری میکسیمم ویلو تو ایک ہی میتھڈ میں یہ دونوں اس کی upper and lower limit set کر دی گئی اچھا اب یہ ذرا دیکھ لیجئے کہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب دو میتھڈس کو ایک میتھڈ سے ریپلیس کیا گیا تو کچھ جگہوں پہ یہ چیز پاسبل ہوگی کچھ جگہوں پہ یہ چیز پاسبل نہیں ہوگی تو آئی مین ہو سکتا ہے کہ پرابلم ڈومین کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کسی ایک وقت میں صرف ایک ہی ویلیو کو سیٹ کرنا چاہیں اگر ایسا ہے تو پھر شاید یہ سیٹ لمٹس والی میتھڈ جو ہے وہ آپ نہیں استعمال کر سکتے پراپرلی آپ کو اسی طریقے سے سیٹ منیمم اور سیٹ میکسیمم ویلیوز الگ الگ سے دو میتھڈس لکھنے پڑیں گے لیکن اگر آپ کا سسٹم کچھ اس طریقے سے ہے کہ جس میں لمٹس ہمیشہ اس کی منیمم میکسیمم دونوں اکٹھی سیٹ ہوتی ہیں تو اس وقت یہ والا میتھڈ زیادہ بہتر ہے اس کے کچھ جو ہیں طریقہ کار یا آپ سمجھ لیں کہ کچھ شارٹ کٹس ایسے بھی ہوتے ہیں یا ٹرکس کہہ لیں کہ جس سے آپ you can still use this method as if you are using these two independently but لیکن اس اسٹیج پہ میں ان پہ جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا صرف یہ بات آپ کو بتانی مقصود تھی اس اسٹیج پہ کہ بعض اوقات اٹ از پاسبل کہ آپ کے دو مختلف میتھڈز جو ہوتے ہیں ان کو یا دو یا دو سے زیادہ جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک میتھڈ بنا دیں تو آپ کے اوور آل پبلک انٹرفیس جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے کلاس کا اور آسان ہو جاتا ہے اس کو استعمال کرنا یہ آبجیکٹس جو ہم ان کی کوالٹی کی بات کر رہے ہیں ایک بہت بڑا پرابلم جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آبجیکٹس میں رسپانسبلٹی یا ان کی فنکشنلٹی جو ہے وہ پراپرلی ڈسٹریبیوٹ ہم نہیں کرتے اور یہ اصل میں یہ ایک سارٹ آف وہی ہمارے ذہن میں وہی بیک گراؤنڈ چل رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم آبجیکٹس کو ڈیزائن کر دیتے ہیں جس طریقے سے ہم فنکشن اورینٹیڈ اپروچ میں ہم سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہیں یہاں پر ہم something called functional blobs یا مینیجر آبجیکٹس ہم بنا دیتے ہیں جو ڈیٹا کا بہت سارا اکٹھا کر کے ڈیٹے کو اور اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ریزلٹس دے دیتے ہیں تو یہ مینیجر آبجیکٹس جو ہیں یہ ایک ذرا انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کو اگر آپ ٹھیک طریقے سے مینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ ایک بہتر آبجیکٹ سسٹم یا ایک بہتر آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے آئیے چلتے ہیں ہم یہ مینیجر آبجیکٹ کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ مینیجر آبجیکٹ کیا چیز ہے یہ مینیجر آبجیکٹس اگر آپ کو ایک بار یہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو زیادہ بہتر اپنا سسٹم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس ایگزامپل کے ذریعے جو بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا میں ایکسپلین کروں گا کہ مینیجر آبجیکٹ بنتا کیسے ہے کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ مینیجر آبجیکٹ بن جائے اور پھر اس میں ہم اس آبجیکٹ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں کیسے اس مینیجر آبجیکٹ کو توڑ سکتے ہیں کیسے رسپانسبلٹی کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس میں ہمارے سسٹم میں امپروومنٹ آ سکتی ہے تو آئیے چلتے ہیں یہ سلائڈ دیکھتے ہیں یہ مینیجر آبجیکٹ جو ہے یہ ایگزامپل eh, جو میں نے لی ہے یہ گڑی بوجھ کی کتاب سے لی ہوئی ہے اس ایگزامپل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کمرے کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کا میکانزم ہم نے ڈیزائن کرنا ہے تو بیسکلی ایک کمرہ ہے اس کے ساتھ کچھ ہیٹ فلو ریگولیٹر لگا ہوا ہے اور جو فرنس کو آن یا آف کرتا ہے تو اگر فرنس کہہ لیں یا ایئر کنڈیشننگ یا جو کچھ بھی اس میں ہے اگر گرمیاں ہیں تو ایئر کنڈیشننگ ہوگی اگر سردی ہے تو وہ ہیٹنگ اس میں چاہیے ہوگی تو یہ جو ریگولیٹر جو ہے ہیٹ فلو جو ریگولیٹر ہے یہ کمرے سے کچھ انفارمیشن لے گا اور پھر اس کے مطابق اس کمرے کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے فرنس یا ایئر کنڈیشنر کو آن یا آف کرے گا ضرورت کے مطابق تو اس کا پہلا ڈیزائن جو ہے ایک یہ آپ کے سامنے پرزینٹ کیا جا رہا ہے اس پہلے ڈیزائن میں یہ کیا چیز ہے کہ آپ کے پاس پانچ ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں یہ جو مختلف ہمارے جو کام ہیں جو ہماری جو اینٹیز ہیں سسٹم میں وہ پانچ اس طریقے سے ظاہر ہو رہی ہیں ایک آبجیکٹ جو ہے وہ یہ چیز مینٹین کر رہا ہے کہ کمرے کا ڈیزائر ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے ایک آبجیکٹ یہ چیز مینٹین کر رہا ہے کہ کمرے کا ایکچوئل ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے ایک آبجیکٹ یہ چیز مینٹین کر رہا ہے کہ کمرہ جو ہے اس میں کوئی ٹھہرا ہوا ہے یا کوئی رہ رہا ہے کہ نہیں ہے کیونکہ اگر اس میں آکوپینسی کوئی نہیں ہے اگر اس میں کوئی ٹھہرا ہوا نہیں ہے تو پھر اس میں ہیٹ یا ایئر کنڈیشننگ کو آن یا آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سے انرجی ضائع ہوگی چوتھا آبجیکٹ جو ہمارا ہے وہ ہے ہیٹ فلو ریگولیٹر کا اور پانچواں آبجیکٹ جو ہے وہ فرنیس کا آبجیکٹ ہے جو ہیٹ فلو ریگولیٹر سے کنٹرول ہو رہی ہے یہ ہیٹ فلو ریگولیٹر جو ہے یہ ان چاروں دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے یہ ہیٹ فلو ریگولیٹر جو ہے ڈیزائر ٹیمپریچر والا جو آبجیکٹ ہے اس سے انفارمیشن لیتا ہے اس کے بعد ایکچوئل ٹیمپریچر والا جو آبجیکٹ ہے اس سے انفارمیشن لیتا ہے دونوں کو کمپیئر کرے گا یہ دیکھے گا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے یا نہیں ہے تو جو آبجیکٹ جس نے آکوپینسی کو جو مینٹین کر رہا ہے وہ انفارمیشن وہ یہ اٹھائے گا ان تینوں انفارمیشن کی بیس پہ وہ یہ دیکھے گا سب سے پہلے اس کا لاجک شاید کچھ اس طریقے سے بنے گا کہ وہ دیکھے گا کہ آکوپینسی ہے کہ نہیں ہے یعنی کہ اس میں کوئی ٹھہرا ہوا ہے کہ نہیں کمرے میں اگر کمرے میں کوئی ٹھہرا ہوا ہے تو پھر کیا ڈیزائر ٹیمپریچر ایکچوئل ٹیمپریچر کے مقابلے میں کیسا ہے کم ہے کہ زیادہ ہے ہیٹنگ آن کرنی ہے کہ ایئر کنڈیشننگ آن کرنی ہے اس کے مطابق اور پھر جو ہے ڈپینڈنگ پون دیٹ انالیس جو اس کو کمپیئر کرنے کے بعد جو آپ کو جو جواب آئے گا اس کے بعد یہ فرنس کو آن یا آف کرے گا سو so بیسکلی یہ جو ہے یہ جو ہیٹ فلو ریگولیٹر جو بیچ میں آبجیکٹ نظر آ رہا ہے یہ جو چیز ہے یہ ایک مینیجر آبجیکٹ کی ایگزامپل ہے یہ مینیجر آبجیکٹ کی ایگزامپل کس طریقے سے ہے کہ اس میں یہ سب انفارمیشن اپنے پاس لے کے آتا ہے اس کے بعد اس انفارمیشن کو یہ پروسیس کرتا ہے اور اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے بعد جو جواب آتا ہے اس سے ایک دوسرے آبجیکٹ کو کمانڈ کرتا ہے کہ اب تم یہ کام کر دو یعنی کہ فرنس تم آن ہو جاؤ یا آف ہو جاؤ اب اسی پرابلم کو یہ دوسرے طریقے سے ماڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس جو نیا ماڈل جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس ماڈل میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک روم کو آبجیکٹ بنا دیا اور روم کے آبجیکٹ کے اندر ہمارے پاس یہ تین ایگریگیٹڈ آبجیکٹس ہو گئے جس میں جو پہلے تینوں وہی آبجیکٹ جو ڈیزائر ٹیمپریچر کی انفارمیشن جو مینٹین کر رہا تھا ایکچوئل ٹیمپریچر کی انفارمیشن جو مینٹین کر رہا تھا اور آکوپینسی کی انفارمیشن مینٹین کر رہا تھا اینڈ ایکچولی اگر ذرا اس کو تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ desire temperature actual temperature occupancy یہ ایکچولی یہ تین آبجیکٹس نہیں بلکہ یہ تین روم کے ایٹریبیوٹس ہی بن سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو ماڈل کرنا چاہیے یہ ایک بہتر ماڈل ہوگا اب جب ہم نے روم کا آبجیکٹ بنا دیا تو اب ایک جو پہلی چیز جو ہو گئی اب روم کے آبجیکٹ نے وہ ساری انفارمیشن جو پہلے سے اویلیبل تھی ریگولیٹر کو وہ اسی طریقے سے اس نے انٹرفیس پرووائڈ کرنے ہیں لیکن اس ماڈل میں اور پہلے ماڈل میں فرق جو ہے کہ اب جو ہیٹ فلو ریگولیٹر جو آبجیکٹ جو ہے وہ صرف ایک آبجیکٹ سے انٹریکٹ کر رہا ہے جائے اس کے کہ وہ تین مختلف آبجیکٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا تو ایک آبجیکٹ سے انٹریکٹ کرنے سے اس سسٹم میں کپلنگ کم ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیٹ فلو ریگولیٹر جو ہے اب صرف ایک آبجیکٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے اس سے پہلے یہ تین آبجیکٹس پہ ڈیپینڈنٹ تھا تو اس کو ایک کلاس میں اکٹھا کرنے سے ہماری ڈیپینڈنسی کم ہو گئی ونس اگین پروسیس اسی طریقے سے رہا کہ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ پہلے وہ اس نے انفارمیشن لے لی ڈیزائر ٹیمپریچر کی پھر وہ ایکچوئل ٹیمپریچر کی آکوپینسی کی اور اس کے بعد وہ پروسیسنگ اسی طریقے سے اس نے کی اس پروسیسنگ کو اسی طریقے سے کرنے سے کیا ہوا کہ یہ جو آبجیکٹ جو تھا یہ جو ہم نے ہیٹ فلو ریگولیٹر والا جو آبجیکٹ تھا یہ بذات خود اس میں کوئی ہم نے چینج نہیں کی اس میں صرف ایک چینج ہوئی کہ یہ تین کی بجائے اب صرف ایک سے انٹریکٹ کر رہا ہے لیکن بذات خود یہ ویسے کا ویسا ہی مینیجر آبجیکٹ ہی ہے ساری انفارمیشن اپنے پاس اکٹھی کر لی اس کے بعد اس نے اس انفارمیشن کو پروسیس کیا اور اس کے بعد فرنس کو آن یا آف کرنے کے لیے میسج بھیج دیا پھر اس کے مطابق فرنس آن یا آف ہو جائے گی تو یہ مینیجر آبجیکٹ اس ماڈل میں بھی وہ بریک نہیں ہوا اس کا وہ پورا کا پورا بہیویئر ویسے کا ویسے ہی رہا اب تیسرا ماڈل جو ہم دکھا رہے ہیں اس ماڈل میں بظاہر دیکھنے میں یہ دوسرے ماڈل میں اور تیسرے ماڈل میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن دیر از اے فنڈامینٹل ڈفرنس اس میں جو میسجز جو ہیٹ فلو ریگولیٹر جو ہے روم کو جو میسجز بھیج رہا ہے اور جو اس سے انفارمیشن لے رہا ہے وہ فنڈامینٹلی چینج ہو گئی ہے اب اس ماڈل میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے سارا جو ڈسیزن تھا کہ کیا یہ ہیٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ روم کے آبجیکٹ کو دے دیا ہم نے کہا کہ کیونکہ تمہارے پاس اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ ڈیزائر ٹیمپریچر کیا ہے ایکچوئل ٹیمپریچر کیا ہے آکوپینسی ہے کہ نہیں ہے you should make that decision کہ ہیٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے تو اس کیس میں یہ جو ریگولیٹر جو آبجیکٹ ہے یہ روم کو ایک میسج بھیجے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تمہیں ہیٹ چاہیے روم والا جو آبجیکٹ جو ہے وہ اپنے پیرامیٹرس کو اپنے ایٹریبیوٹس کو دیکھے گا اس میں جو اسٹیٹ جو مینٹین کی ہوئی ہے جو آپ کے ویریبلس جو ہیں desire temperature actual temperature occupancy اس کو دیکھتے ہوئے اینالائز کرے گا اور یہ واپس اس کو یہ سسٹم کو یہ انفارمیشن بھیج دے گا کہ اس وقت مجھے ٹیمپریچر کی ضرورت ہے زیادہ بڑھانے کی یا نہیں ہے and depending upon that depending upon that answer یہ جو ہے وہ جو مینیجر آبجیکٹ جو ہمارا پہلے تھا جو ہیٹ فلو ریگولیٹر جو تھا وہ فرنس کو انفارمیشن بھیج دے گا کہ آن ہونا ہے کہ آف ہونا ہے کہ ابھی جو بھی اس کا اسٹیٹس جیسے بھی مینٹین کرنا ہے فار دس پرٹیکولر روم تو یہ انفارمیشن جو فلو جو پہلے جو پروسیسنگ جو تھی جو سینٹر میں آپ نے رکھی ہوئی تھی آپ نے اس پروسیسنگ کو ڈی سینٹرلائز کر دیا ہر کمرے کو آپ نے اپنی انفارمیشن کو مینٹین کرنے کی اور مینج کرنے کی آپ نے ڈی ریگولیٹ نے کیا اس کو ڈیلیگیٹ کر دیا کہ تم خود اس سارے پروسیس کو دیکھو اور پھر اس کا جواب دو بجائے اس کے کہ آپ یہ ریگولیٹر میں یہ انفارمیشن لے کے اس سے فائدہ کیا ہوا یہ فائدہ یہ ہوا کہ اب یہی ریگولیٹر جو ہے ابھی اس پہ تھوڑی سی بات اور آگے چل کے کریں گے لیکن یہ ریگولیٹر اب آپ کسی کمرے میں لگا سکتے ہیں آپ کسی اور جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں اٹ از انڈیپینڈنٹ آف کہ کس طرح کے انوائرمنٹ میں اس چیز کو لے کے آنا ہے اور آپ سمپلی اس انوائرمنٹ سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور ریگولیٹر اس کے مطابق سسٹم کی دوسری یونٹس کو آن یا آف کر دے گا تو اب یہ ریگولیٹر صرف یہ فرنیس کے ساتھ ہی نہیں یہ کہیں پر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ سمپلی اس سے یہ جواب پوچھے جس آبجیکٹ کے ساتھ اس نے انٹریکٹ کرنا ہے کہ آیا تمہیں جو دوسرا جو سائڈ ہے اس کو آن یا آف مجھے تمہیں چاہیے ہیٹ چاہیے ایئر کنڈیشننگ چاہیے کہ نہیں اور اس میں اپنی انٹیلیجنس کوئی خاص نہیں رہ گئی تو یہ اس وجہ سے یہ ایک بہتر سسٹم بن گیا آپ نے ساری ریسپانسبلٹی کو ڈیلیگیٹ کر دیا اب آئیے چلتے ہیں اسی چیز کو ذرا غور سے اور اینالائز کرتے ہیں جب یہ مینیجر آبجیکٹ بیچ میں جو تھا اس کے پاس ریسپانسبلٹی کوئی نہیں رہی اس نے جو ہے روم کو ایک میسج بھیجا کہ بھائی تمہیں ہیٹ چاہیے کہ نہیں ہے اور جو اس کا جواب آیا اس نے آگے فرنس کو بھیج دیا کہ بھائی تم آن یا آف ہو جاؤ اب آپ ذرا اس پہ غور کریں اور سوچیں کہ اس نے کیا چیز مینٹین کی ریمبر ہر آبجیکٹ جب ہم نے شروع میں بات کی تھی اس کو چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کوئی object I mean it should know its identity اس کے پاس کوئی بہیویئر ہونا چاہیے اس کے پاس کوئی اپنا ڈیٹا ہونا چاہیے اور اس کے پاس اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اور دوسرے کون سے آبجیکٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے یہ مینیجر آبجیکٹس کی ایک جب آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ مینیجر آبجیکٹس ٹپیکلی اپنا کوئی ڈیٹا مینٹین نہیں کرتے اور ان دس پرٹیکولر کیس جب اس سچویشن میں پہنچ گیا کہ ایک میسج ادھر گیا اور وہی میسج ہاں یا نہ میں جو آپ جو ہے فرنس کو چلا گیا اور اس کے مطابق فرنس آن یا آف ہو گئی تو اب آپ اس سسٹم میں سے بڑی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آبجیکٹ کو آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں فرنس کو ڈائریکٹلی روم کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کر دیں یا ریگولیٹر کو فرنس کا حصہ بنا دیں تو یہ آپ کا سسٹم یہ ایک زیادہ بہتر آبجیکٹ ماڈل کی صورت میں سامنے آئے گا اور اس سے آپ جو ڈیلیگیشن کا اصول جو ہے اس کو بھی آپ زیادہ بہتر آپ مینج کر سکیں گے زیادہ آپ نے زیادہ ڈیلیگیشن کر دی اور آپ نے انٹیلیجنس جو سسٹم میں جو ساری جو فنکشنلٹی اس کو بھی آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور اس کو اس جگہ رکھ دیا جس کو اس فنکشنلٹی کو یا اس ڈیٹا کو مینٹین کرنا ہے فنکشنلٹی آپ نے اس کو دے دی اسے کہا کہ اس کو آپ خود مینٹین کرو خود مینج کرو اور آپ کو جب بھی انفارمیشن چاہیے جسٹ آس دیٹ آبجیکٹ اور اس سے آپ کی کلاسز بھی کم ہو گئیں آپ کے سسٹم کی کمپلیکسٹی کیونکہ وہ فنکشن کی کمپلیکسٹی بھی کم ہو گئی اس ایگزامپل میں ایکچولی ہم نے دو تین مختلف پرابلمس دیکھے تھے اور ان کو فکس کیا ہے جو ایکچولی وہ پرابلمس کچھ ایسے تھے جو میں نے صرف مینیجر آبجیکٹ کے حوالے سے بات کی لیکن there were few other problems in this example سب سے پہلا پرابلم اس ایگزامپل میں کیا تھا کہ آپ کے جو وہ ایکچوئل ٹیمپریچر ڈیزائر ٹیمپریچر اور آکیوپینسی وہ جو تین آبجیکٹس الگ الگ ہم نے بنائے ہوئے تھے وہ actually they were suppose to be three attributes of a room وہ ایک ایک آبجیکٹ جو تھا وہ اس میں صرف ایک ایک ایٹریبیوٹ تھا اور اس کی فنکشنلٹی بڑی ٹریویل سی فنکشنلٹی تھی کوئی اس میں ڈسیزن میکنگ نہیں تھی صرف انفارمیشن کو اسٹور اور ریٹریو کر رہے تھے تو جب آپ کے پاس اس طرح کے آبجیکٹس آپ کو نظر آئیں جس میں ایکچولی کوئی خاص کام نہ ہو رہا ہو صرف ایک انفارمیشن کو ویریبل میں اسٹور کیا جا رہا ہو اور اس انفارمیشن کو ویریبل سے ایکسس کرنے کا میکنزم دیا جا رہا ہو تو یہ بھی آبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور عموماً یہ صرف ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اور ان کو اگر آپ اکٹھا کر کے کسی کلاس میں آپ ڈال دیں تو وہ زیادہ بہتر آپ کا آبجیکٹ ماڈل بن سکتا ہے جس طریقے سے ان تین کلاسز کو ہم نے اکٹھا کر کے ایک روم کے آبجیکٹ میں ڈال دیا دوسرا جو پرابلم ہم نے دیکھا تھا وہ مینیجر آبجیکٹ کا پرابلم تھا مینیجر آبجیکٹ میں ایکچولی کیا ہوتا کیا ہے کہ مینیجر آبجیکٹ کے پاس اپنا ڈیٹا نہیں ہوتا وہ دوسروں کے ڈیٹے کو ایکسس کرنے کے بعد اس کو انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور اس کو اینالائز کرنے کے بعد ڈسیزن لیتا ہے یہ ایک بیسکلی یہ دو مختلف پرابلمس ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں پہلا پرابلم کیا تھا کہ ایسا جو آبجیکٹ جس کے پاس ڈیٹا ہے لیکن فنکشنلٹی نہیں ہے اور دوسرا پرابلم ایسا آبجیکٹ جس کے پاس فنکشنلٹی ہے لیکن ڈیٹا نہیں ہے یہ دونوں جو ہیں یہ مل کے یہ ایک زیادہ کمپلیکیٹڈ سسٹم کی طرف نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں دونوں کیسز میں عموماً جو پہلا کیس جو تھا جہاں پر ڈیٹا تھا لیکن فنکشنلٹی نہیں تھی اس کو آپ گروپ کر کے ایک بہتر آبجیکٹ بنا سکتے ہیں اور دوسرے کیس میں جہاں پر فنکشنلٹی تھی لیکن ڈیٹا نہیں تھا یہ مینیجر آبجیکٹ کی نشاندہی ہوتی ہے اور اس کو عموماً جب آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں اور جب اس کی ریسپانسبلٹی جو فنکشنلٹی یہ مہیا کر رہا ہے اس کو اپروپریٹ جگہ پہ جہاں پر اس کے ریلیٹڈ ڈیٹا پڑا ہو اس میں موو کرتے ہیں تو یہ مینیجر آبجیکٹ کا رول ختم ہو جاتا ہے اور سسٹم میں سے یہ مینیجر آبجیکٹ عموماً نکل جاتا ہے اس گفتگو کے بعد ایکچولی یہ تو ایک بہت لمبا ٹاپک ہے بڑی لمبی ڈسکشن ہے جس میں کہ آبجیکٹ ماڈل کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے لیکن میں یہ صرف دو تین یہ جو آپ سے باتیں ابھی پیچھے کی ہیں صرف اسی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک عمومی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ یہ آپ کو نظر آتی ہیں آبجیکٹ ماڈل میں یہ غلطیاں اور اگر ان کو ہی آپ پراپر کر لیں تو بہت حد تک آپ کا آبجیکٹ ماڈل ٹھیک ہو جائے گا اب آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹ ماڈل بناتے کیسے ہیں ہم نے ایبٹ کی میتھڈالوجی دیکھی تھی کہ کس سے کس طریقے سے آبجیکٹس کو ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے پھر ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے تو اب ایک اور میتھڈ دیکھتے ہیں جو کوڈ کا میتھڈ کہلاتا ہے کوڈ کا میتھڈ کیا ہے یہ پیٹر کوڈ صاحب کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ کچھ پیٹرنس ایکسٹریکٹ کیے ہیں جن کو انہوں نے پبلش کیا ہے کہ عام طور پہ آبجیکٹس اس طریقے سے بہیو کرتے ہیں یہ ان میں فنکشنلٹی ہوتی ہے اس طرح کا ڈیٹا یہ مینٹین کرتے ہیں اور اس طرح کے یہ دوسرے آبجیکٹ کے ساتھ ان کی ریلیشن شپس ہوتی ہیں یہ جو پیٹرن کا میں نے ذکر کیا پیٹر کوڈ کے پیٹرنس یہ ایکچولی ایک جو سافٹ ویئر آبجیکٹ اور ڈیزائن پیٹرنس کا ایک جو بڑا مشہور گینگ آف فور کے پیٹرنس جو کہلاتے ہیں یہ اس سے مختلف پیٹرن ہے وہ پیٹرن ہے کہ آبجیکٹس کے فریم uh, ورک کے بیہیویئرز اور وہ اس طرح کی باتیں ہم شاید کورس کے اینڈ میں جب پہنچیں گے تو اس وقت ان کا ذکر کریں گے لیکن یہ والے جو پیٹرنز جو پیٹر کوڈ کے پیٹرنز ہیں یہ ان سے مختلف ہیں جو عام طور پہ مشہور پیٹرنز ہیں یہ پیٹرنز کیا ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح کے آبجیکٹس سسٹم میں ہوتے ہیں عام طور پہ اور ان آبجیکٹس کا بیہیویئر ان کے ایٹریبیوٹس اور ان کی انٹریکشن ود ادر آبجیکٹس کیا ہوتی ہے تو یہ تین چار چیزیں ان پیٹرنس میں آپ کو نظر آئیں گی میں نے یہ میتھڈالوجی اس لیے سلیکٹ کی کہ میرا خیال ہے کہ یہ میتھڈالوجی اگر آپ اس کو سمجھ لیں اور اگر آپ اس کو اس کو عبور اس پہ حاصل کر لیں تو اس سے آپ کافی آسانی سے بہت سارے سسٹمز کا ماڈل آپ بنا سکتے ہیں کافی آسانی سے بہت سارے سسٹم سو so, یعنی کہ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ methodology is a perfect methodology ہر جگہ پہ یہ کام آئے گی یہ لیکن یہ میتھڈالوجی جو ہے بہت ساری جگہوں پہ آپ کو کافی آسانی سے آپ کو یہ آبجیکٹ ماڈل کریٹ کرنے میں اور ایک اچھا object model reasonable object model بنانے میں آپ کی مدد کرے گی تو یہ میتھڈالوجی eh, اب آئندہ جو eh, چند گھنٹے جو ہیں آج کا لیکچر اور اگلا لیکچر اس میں ہم اسی میتھڈالوجی پہ بات کریں گے پیٹر کوٹ کی میتھڈالوجی میں دو تین چیزیں کرنی پڑتی ہیں ریمبر کہ ایک آبجیکٹ کے پاس چار طرح کی انفارمیشن اسے چاہیے ہوتی ہے اس کی آئیڈینٹی اس کا اس کا ڈیٹا اور اس کی انٹریکشن ود ادر آبجیکٹس یعنی کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پیٹر کوڈ کی یہ چار ان کی سوال جو وہ کرتے ہیں آبجیکٹ سے who I am what I do what I know and whom I know یہ چاروں وہی چیزیں ہیں who I am is the identity of the object what I do is the functionality provided by that object who I know is the interaction جو دوسری آبجیکٹس کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہوگی جس جس کے ساتھ اس نے کوڈینیٹ کرنا ہے جب تک آپ کو ان کا پتہ نہیں ہوگا آپ وہ انٹریکشن نہیں کر سکتے and what I know is the data that is maintained within this object so یہ چار چیزیں ہوں گی اور انہی چار چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ یہ پیٹر کوڈ کی میتھڈالوجی میں یہ ایک آبجیکٹ میں یہ کیسے ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں ایک آبجیکٹ ماڈل ان چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر کے کیسے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو پروسیس ہے اس اس کو پروسیس میں ہم کہیں گے کہ آبجیکٹس کی سلیکشن کہ آبجیکٹس کو سلیکٹ کیسے کیا جاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں یہ سلائیڈ دیکھتے ہیں اس میں ہم یہ آبجیکٹ کی سلیکشن پہ بات کریں گے یہ پیٹر کوٹ کی میتھڈالوجی میں یہ نا آبجیکٹس کی کچھ قسمیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں وہ قسمیں جو ہیں ہم استعمال کریں گے آبجیکٹس کی سلیکشن میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو آپ کا پرابلم ہو جو آپ ڈومین جس میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں یہ سارے طرح کے آبجیکٹس ہوں لیکن عموماً اس طرح کے آبجیکٹس ہوتے ہیں اور یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے آبجیکٹس آپ دیکھیں اور اگر آپ کے سسٹم میں اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ اس طرح کا آبجیکٹ ہوگا اس کا یہ بہیویئر ہوگا یہ پراپرٹیز ہوں گی یہ انٹریکشنز ہوں گی تو جو آبجیکٹس کی کیٹیگریز جو انہوں نے بیان کی ہیں سب سے پہلے ایک ہے کیٹیگری جسے ایکٹرز کا نام دیا گیا ہے یہ ایکٹرز کون سے آبجیکٹس ہیں جب آپ کے سسٹم میں کوئی پرسن یا کوئی آرگنائزیشن کا ذکر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سسٹم میں ایکٹرز ہوں گے ایکٹرز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی چیز پہ ایکٹ کریں گی تو آرگنائزیشن یا پرسن تو ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے سسٹم میں ہوگی تو یو وڈ ہیو ایکٹرز اچھا اب ایکٹرس جب آ جاتے ہیں تو ایکٹرس کے ساتھ ایکٹرس کے رولز ہوتے ہیں for example I mean if there is a person تو وہ پرسن کس طرح کا رول پلے کر رہا ہے I mean that person may be a teacher وہ ایک اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے ایک یو نو اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی اپنے سسٹم کے جو آپ کی جو چیز ہے جس کو آپ ماڈل کر رہے ہیں اس میں جو اس کا رول ہے وہ that role is called the participant so سب سے پہلے actors then you would have participants so سب سے پہلے آپ نے بیسکلی ایکٹرز آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے ان کے رولس اور پارٹیسپینٹس جو کے طور پہ جس رول میں وہ پلے کر رہے ہیں سسٹم میں وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے اچھا ایک چیز میں یہاں پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروسیس جو ہے یہ کوئی سیکوینشل پروسیس نہیں ہے کہ جی سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے پھر آپ نے یہ کرنا ہے پھر آپ نے یہ کرنا ہے اٹ از جسٹ کہ آپ نے آبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں اور جو ہی آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے گی تو آپ نے اس کو اس کیٹیگری میں ڈال دینا ہے اس چیز کو ہم ایک ڈیٹیلڈ ایگزامپل کے ذریعے بھی دیکھیں گے تو شاید وہ اس وقت چیزیں آپ کے سامنے زیادہ واضح ہو کے سامنے آئیں تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پلیس کی ہوتی ہے پلیسز کون سے ہیں جو جس طریقے سے کوئی بینک یا ایک دکان یا ایک گھر یا سٹی یا airport these are the specific instances جو آرگنائزیشن سے جن کا تعلق ہوتا ہے جہاں پر وہ آرگنائزیشن ہوتی ہے اس چیز کو ہم پلیس کہیں گے ہمیں انٹویٹو ہے یہ کوئی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے تو ہم نے تین طرح کی کیٹیگریز دیکھ لی ایکٹرز ایکٹرز جو رولز پلے کرتے ہیں so those would be the participants پھر ہمارے پلیسز پھر کسی سسٹم میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یہ ٹرانزیکشنز کیا چیز ہیں transaction are those things about which you need to maintain information and maintain log اور یہ سارا بیسکلی آپ کے بزنس کو گورن کر رہی ہوتی ہیں examples of transaction are agreements authorisations کوئی آپ نے پرچیز کی ہے یا کچھ آپ اس طرح کی کرتے ہیں تو آئی I مین mean, اگر آپ کو کسی قسم کی آتھرائزیشن کی اس کی ضرورت ہے so that would be a transaction delivery ایک نے کسی کو کوئی چیز پہنچائی اس نے اس کو ریکارڈ کر لیا کہ کس بندے کو اس نے دی اس نے ریسیو کر لی سو دیٹ ڈلیوری سو یہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی ایک جگہ سے چیز دوسری جگہ پہنچی اور ریکارڈ ہوئی اور ہینڈ شیکنگ ہوئی اور وہ اس نے اپنی جگہ چینج کر لی اب میرے پوزیشن میں نہیں ہے وہ جس کو میں نے دی ہے اس کے پوزیشن میں آ گئی ڈپوزٹ آرڈر پیمنٹ سیل یہ ساری جو ایگزامپلس ہیں یہ ٹرانزیکشنس کی ایگزامپل ہیں سو so, چوتھی قسم جو آبجیکٹس کی ہے وہ ٹرانزیکشن طرح کے آبجیکٹس ہیں پانچویں قسم جو آبجیکٹس کی ہے وہ کنٹینر آبجیکٹس ہیں کنٹینر آبجیکٹس وہ والے آبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں یعنی کہ کوئی کسی قسم کی آپ انفارمیشن کنٹین کر رہے ہیں یا دوسرے آبجیکٹس کے بیچ میں آئیں گے for example a shelf is a container object a folder is a container object a drawer would be a container object تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ کنٹینر آبجیکٹس میں کہلائیں گی الماری جو ہے وہ ایک کنٹینر آبجیکٹ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ پھر ادر ٹینجیبل تھنگس وہ ٹینجیبل تھنگس کون سی ہیں وہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے جس کی ہم نے ایبٹ کی میتھڈالوجی میں بات کی تھی کہ other nouns that you would have account book calendar cash box cash drawer item plan procedure product schedule skill tool اس طرح کی ساری چیزیں جو بھی آپ کو ناؤن کہیں پر نظر آئے تو دیر از اے اسٹرانگ انڈیکیشن کہ یہ ایک کوئی ٹینجیبل تھنگ ہوگی ٹینجیبل تھنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی وہ چیز اس سے بنے گی اور پھر وہ اس اس کو کا مطلب ہے کہ وہ آبجیکٹ بنے گا جب وہ آبجیکٹ بنے گا تو پھر آپ اسے کس کلاس میں لے کے جائیں گے سو so, چار پانچ جو ہیں ہم نے کیٹیگریز ہم نے کہیں actors participants places transaction and container object اور باقی اس کے علاوہ ساری چیزیں جو ادر ٹینجیبل تھنگس یہ پیٹر کوٹ کی میتھڈالوجی میں آپ نے یہ دیکھا کہ سلیکٹ آبجیکٹس جو کی جو پہلی جو فیز جو ہے جس میں آبجیکٹس کی سلیکشن ہوتی ہے اس میں پانچ چھ طرح کے مختلف objects actors participants places transactions container objects اور اس کے علاوہ باقی سب چیزیں ادر ٹینجیبل تھنگس یہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ اس طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں اس طرح کی آبجیکٹس کی کلاسز بن سکتی ہیں یہ جو کیٹیگریز جو ہیں یہ بزنس سسٹمز کے لیے کافی یوزفل ہے آپ کے شاید علم میں ہوگا ہی کہ دنیا میں تقریباً اسی سے نوے فیصد جو سسٹمز جو بنتے ہیں وہ بزنس سسٹمز کی کیٹیگریز میں آتے ہیں جس میں کسی بزنس کو آٹومیٹ کرنے کا آپ سافٹ ویئر لکھتے ہیں تو اس وجہ سے اگر اس میتھڈالوجی کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو آپ کافی سارے پرابلمس جو بزنس سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ماڈل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کافی آسانی سے کافی اچھی طریقے سے ان کو ماڈل کر لیں گے پیٹر کوٹ صاحب کی جو میتھڈالوجی میں جو دوسری اسٹیج کہلاتی ہے وہ یہ ہے کہ once you have identified these objects and these classes تو اس کے بعد ان آبجیکٹس اور کلاسز کو سارٹ آف آپس میں ایک ہیرارکی کی صورت میں ریپرزینٹ کرنا دیٹ از آئیڈینٹیفائنگ اسٹرکچرس کیا چیزیں ہیں اسٹرکچر دو تین مختلف طرح کے چیزیں ہوتی ہیں اسٹرکچر میں آپ کو یہ بھی آ جائے گا کہ ایک آبجیکٹ کے اندر دوسرے آبجیکٹس کون سے ہیں اور آپ کو یہ بھی چیز آ جائے گی کہ ایک آبجیکٹ کے جو سپر کلاسز ہیں وہ کون سی ہیں اور کس طریقے سے آپ نے آبجیکٹس کو اکٹھا کیا کس طریقے سے آپ نے کلاسز کو اکٹھا کیا اور ان میں سے کس چیز میں آپ نے کیسے سپر کلاس میں انفارمیشن ڈیٹا اور فنکشنلٹی آپ اوپر لے گئے اور کس طریقے سے آپ نے اس پورے سسٹم کو اینالائز کرنے کے بعد ری یوزبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس کو بہتر بنایا یہ اسٹرکچرس اور آبجیکٹس کا آپس میں کافی گہرا تعلق ہے ابھی میں دوسری کلاسز جو ہم نے پہلے بات کر کے آئے ہیں ایکٹرز پارٹیسپینٹس وغیرہ وغیرہ ان کو بھی زیادہ ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے لیکن اس سے پہلے یہ اسٹرکچرس جس میں آپ کی سپر کلاس اور آپ کی ڈیرائیو کلاسز آپ کی جو بیس کلاس اور آپ کی جو بعد میں جو کلاسز بنتی ہیں جو اس سے پراپرٹیز انہریٹ کرتی ہیں انہیریٹڈ کلاسز ان کا ذکر ہوگا اور آبجیکٹس کے اسٹرکچر کا ذکر ہوگا کہ کون سا آبجیکٹ کس آبجیکٹ کو کنٹین کر رہا ہے اس کی ہول پارٹ کنٹینمنٹ اور ہیز اے ریلیشن شپ اس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ فیز ہے کہ جس میں آپ سارے آبجیکٹس کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان میں یہ ریلیشن شپس تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ اس کے بارے میں ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی ایبٹ کی میتھڈالوجی کے بارے میں جب بات کر رہے تھے تو ایک جو امپورٹنٹ ہم نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ایبٹ کی میتھڈالوجی میں کیونکہ آپ سارے ناؤنس کو آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اینالائز کرتے ہیں تو بعض اوقات بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی کلاسز اور آپ کے آبجیکٹس بے شمار ہو جاتے ہیں اگر آپ انالیسز میں آپ اتنے کیئرفل نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی طرح کے آبجیکٹس آپ نے مختلف کلاسز میں رکھے ہوں اور اس سے بہت سارے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں یہ جو ہول پارٹ ریلیشن شپ ہے یہ کس طرح کی ریلیشن شپ ہے یہ ابھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب آپ نے وہ روم کا آپ نے ایک آبجیکٹ بنایا تھا اس میں جو تین جو پہلے آبجیکٹس تھے وہ ایکچولی اس روم کے ایٹریبیوٹ کے طور پہ بیچ میں آ گئے اب یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں اگر یہ سمپل ایٹریبیوٹس ہوں ایٹامک ویلیوز ہوں تو یہ تو ایک سمپل ایٹریبیوٹ رہے گا اگر یہ کمپوزٹ ویلیوز ہیں that is they are themselves structures تو یہ ایک they will be objects in itself اور اس وجہ سے کیونکہ یہ خود آبجیکٹس ہیں تو یہ ایک ایٹریبیوٹ جب ایک آبجیکٹ کے طور پہ اس میں کنٹین کیا جاتا ہے تو یہ ہول پارٹ اسٹرکچر کی علامت بن جاتی ہے جس طریقے سے ہم نے پچھلی بار ایگزامپل دیکھی تھی کہ جب ہم فین کا ذکر کر رہے تھے فین میں ہول پارٹ اسٹرکچر کس طریقے سے تھے کہ اگر ہم پورے فین کی بات کرتے ہیں تو اس کے پارٹس اس کے ونگس اس کی باڈی اس کی جو باقی جو مشین جس سے وہ پنکھا گھومتا ہے وہ ساری ملا کے وہ ایک ہول بنا اچھا اب یہ جو جو پارٹس جو اس کے ہیں جو wings they may have their own properties they may have their own functionality جو روٹر جو ہے it will have its own functionality it will have its own property کہ یہ اس کی ایک اسپیسیفک جو اس کی امپیڈنس ہوگی اسپیسیفک اس میں کرنٹ چاہیے ہوگا وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے وہ اس کی پراپرٹی بنے گی لیکن جب ہم پنکھے کا ذکر کریں گے تو پنکھے میں ان ایٹریبیوٹس کو یا ان کمپوزٹ ایٹریبیوٹس کو جو بذات خود آبجیکٹس ہیں ان کو ہم اندر لے آئیں گے اور یہ اس کے ایٹریبیوٹس بن جائیں گے اور ایکچولی یہ اس کے ہول پارٹ ریلیشن شپ کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں دوسری ریلیشن شپ جس کے ہم نے ذکر کیا وہ تھی انہیریٹنس اور جو سپر کلاس اور سب کلاس کی ریلیشن شپ یہ ریلیشن شپ کس طریقے سے نکلے گی ہم ایگزامپلس اور زیادہ اس کی دیکھیں گے جب ہم ایک پورے سسٹم کو اسٹڈی کریں گے تو جب آپ لیکن اس اسٹیج پہ ہم صرف اتنا دیکھنا ضروری ہے کہ جب آپ مختلف آبجیکٹس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں کامن چیزیں کیا ہے کیا فنکشنلٹی یا اس کا ڈیٹا کامن ہے اگر فنکشنلٹی اور ڈیٹا کامن ہو لیکن there are some difference also بہت سارے آبجیکٹس ایسے ہیں جن میں کچھ چیزیں کامن ہیں بٹ دیر آر ڈفرینس تو جو کامن چیزیں ہیں آپ اس کو اوپر لے جاتے ہیں سپر کلاس میں اور جو باقی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں ان کو آپ سب کلاس میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اس کی انہیریٹنس ریلیشن شپ کو مینٹین کرتے ہیں اور انہیریٹنس ریلیشن شپ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اپنے سسٹم میں یہ مختلف کلاسز آپ بنا دیتے ہیں جس میں سب کلاسز ہوں گی سپر کلاسز ہوں گی اور بیس eh, کلاس یا ڈرائیو کلاس جو ہم پہلے کانسیپٹس پڑھ چکے ہیں پیٹر کوڈ کی میتھڈالوجی کے حوالے سے ہم اپنی بات کو آگے جاری رکھیں گے ابھی یہ میتھڈالوجی ختم نہیں ہوئی ابھی صرف ہم نے آبجیکٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا اور ان کی اسٹرکچر کا ہم نے ذکر کیا ہے کس طریقے سے ہول پارٹ اسٹرکچر اور کس طریقے سے super class class and sub کے آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں یہ جاری رہے گی بات ہماری لیکن کیونکہ آج اب وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا لیکن جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ہم اس چیز کو ریوائز کر لیں کہ آج ہم نے کیا کیا کچھ چیزیں دیکھی ہیں تو summary of today's discussion summary میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے تین چار چیزوں کا ذکر کیا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہم نے اپنے وہ کلاسیفیکیشن والی بات اپنی شروع کی ہوئی تھی اس کے بعد ہم آبجیکٹس آبجیکٹ ماڈل کی ایویلیویشن کی بات ہم کر رہے تھے اور آبجیکٹ ماڈل کی کو ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے آبجیکٹ ماڈل میں کیا خرابیاں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ آبجیکٹ ماڈل کی ویلیویشن کے حوالے سے ہم نے آج دو تین چیزیں دیکھی ان دو تین چیزوں میں جو خاص سب سے پہلے جو چیز ہم نے دیکھی تھی وہ کوہیجن کی بات تھی اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کوہیجن اور کپلنگ جو ہیں یہ سب سے دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ڈیزائن کے حوالے سے آپ کو ہمیشہ ایسا سسٹم ڈیزائن کرنے کی کوشش کرنی ہے جس میں کپلنگ کم ہو اور کوہیجن زیادہ ہو اور عموماً جب آپ سسٹم کو مختلف اینگل سے آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ ان دو اینگلس کو آپ ذہن میں رکھیں کوہیجن اور کپلنگ کو تو آپ کا سسٹم بہت بہتر بن سکتا ہے تو کوہیجن کو ہم نے دیکھا آج جہاں سے ہم نے شروع کی تھی بات کوہیجن میں کیا چیز ہوئی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر فنکشنلٹی اور ڈیٹا ایک کلاس میں جو ہے اگر اس میں آپ کو پارٹیشن نظر آ رہی ہے ایک سیٹ آف فنکشن ایک سیٹ آف ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں اور دوسرے فنکشن دوسرے سیٹ آف ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر رہا ہے اور آپ کو ایک واضح پارٹیشن نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسٹرانگ انڈیکیشن ہے کہ this class is not a cohesive class اس کلاس کو توڑ کے مختلف کلاسوں میں ڈیوائڈ کر دینا چاہیے جو شاید بذات خود زیادہ کوہیسو کلاسز ہوں گی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم اگر پبلک انٹرفیسز کو ذرا جائزہ لیں ان کو انالائز کریں تو ان میں سے بھی بعض اوقات آپ ان کو بہتر بنا سکتے ہیں ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور ایک یوزر کے لیے سسٹم کو آسان آپ بنا سکتے ہیں تیسرا جو امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہم نے دیکھا اس حوالے سے وہ تھا مینیجر آبجیکٹس کا کانسیپٹ ہم نے یہ دیکھا کہ مینیجر آبجیکٹس سسٹم میں اس وقت پیدا ہوتے ہیں اور اس کی انڈیکیشن کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسا آبجیکٹ جس کے پاس فنکشنلٹی ہو لیکن ڈیٹا اپنا نہ ہو کسی اور کا ڈیٹا اٹھا کے اس فنکشنلٹی سے اس ڈیٹے کو مینیپولیٹ کر رہا ہو اور اس کے اینالائز کرنے کے بعد کچھ جواب آپ کو دے رہا ہو تو ایسا آبجیکٹ جو ہے مینیجر آبجیکٹ کہلاتا ہے اگر اس کی فنکشنالٹی کو آپ واپس ڈیلیگیٹ کر دیں گے جس آبجیکٹ جہاں جہاں وہ ڈیٹا موجود ہے وہاں پر تو آپ کا سسٹم زیادہ بہتر سسٹم ہو جائے گا زیادہ کوہیسو سسٹم ہوگا اور الٹیمیٹلی اکثر اوقات یہ مینیجر آبجیکٹ بیچ میں سے ختم ہو جاتا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم پیٹر کوڈز کی میتھڈالوجی سے کس طریقے سے آبجیکٹ ماڈلس ہم بنا سکتے ہیں اور اس میں ہم نے دو چیزوں کو دیکھا کہ سب سے پہلا سٹیپ کے طور پہ کہ آبجیکٹس کو سلیکشن میں کون کون سے ڈفرینٹ ٹائپس کے آبجیکٹس کیا ہیں اور پھر ان آبجیکٹس کی ڈفرینٹ اسٹرکچرس کیسے بنا سکتے ہیں اسی جگہ پہ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا آج اور اگلے لیکچر میں اسی گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلے لیکچر میں اس وقت تک فی امان اللہ